حضرت بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہن اور ایک بیٹی کو میت کا وارث بنایا اور ہر ایک کو آدھا آدھا دیا جبکہ حضرت معاذ ان دنوں یمن میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے سننے داود حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ترانوے